اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ ہر رات اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دن کا گناہ گار توبہ کر لے اور ہر دن اپنا رحمت والا ہاتھ پھیلاتا ہے کہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا اللہ اکبر کبیرہ اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہاتھ ہمیں یہ رحمت نصیب ہو جائے تو پھر شیطان ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے اللہ پاک بلا رہا ہے اپنی رحمت کی طرف توبہ کے دروازے کی طرف توبو بو الا اللّہ جمی المؤمنون لعلکم تفلحون اے ایمان والو تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ففروا اللہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ پڑو اے مسلمانوں آج کا سورج بھی مشرق کی طرف سے نکلا ہے معلوم ہوا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور اللہ تعالیٰ کا رحمت والا ہاتھ ہمیں اپنی طرف بلا رہا ہے رب عظیم کو ہماری ضرورت نہیں مگر پھر بھی ہمیں بلا رہا ہے پھر دیر کس بات کی ہم گناہ چھوڑ دیں ہم مایوسی کو پرے پھینک دیں اور دوڑ پڑے اپنے رب کی طرف اپنے پیدا کرنے والے پالنے والے مالک کی طرف یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ یا اللہ توبہ ان لا تب سبحان کلب اللہ علاح فروغ